اکریما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سینگی لگوائی امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا اس روایت کو وحی بن خالد نے ایوب سے اپنی سنت سے اسی کے مثل روایت کیا ہے نیز جعفر بن ربیہ اور حشام بن حسان اکریما سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی کے مثل روایت کرتے ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو بہتر